اس کا علاج بقاعدگی سے کرتا ہے کہ نہیں کرتا علاج بقاعدگی سے کرتا ہے کہ نہیں کرتا فرق ہو گیا درستی پڑتے ہیں کہ نہیں محمد رسول اللہ رسول الکریم آباد حضرت شیخ حضرت مولانا ذکری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضال اعمال میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی ایک بعد میں شامل ہونے کے لیے گئے انہوں نے کہا بعد میں شامل ہوا میرے دل پر اثر ہوا دل نرم ہوا اور جب واپس آیا تو راستے میں وہ سر ظاہر ہو گیا ختم ہو دوبارہ گیا پھر دل پر اثر ہوا اور واپس آیا تو راستے پر وہ اثر باقی تھا گھر پر پہنچا تو گھر پر اثر ظاہر ہو گیا ختم ہو گیا تیسری بار گیا تیسری بار گیا تو پھر اثر ہوا دل پر ایک جب آیا تو اثر راستے پر بھی باقی رہا گھر پر بھی باقی رہا پر گھر پر آ کر میں نے سارے گناہ اور معصیت کے جو حالات تھے وہ ختم کر دیے اور وہ دوبارہ پڑنے مجھے گھر پر پکا کر دیا انسان جو عمل بھی کرتا ہے وہ اس کے ارادے کا تابع ہے انسان جو عمل کرتا ہے وہ اس کے ارادے کے تابع ہے دل مجھے ارادہ آتا ہے اور ارادہ جو ہے یہ تابع ہے اس کی فکر کے نہیں ٹھیک ہے جی رضا صاحب فکر اور فکر جو ہے وہ بنتی ہے چار چار چیزوں چیزوں سے سے فکر وجود میں آتی ہے بنتی ہے یہ کیا دیکھتا ہے یہ کیا سنتا ہے یہ کیا بولتا ہے یہ کیا سوچتا ہے دیکھنے سے سننے سے بولنے سے اس کے کمپیوٹر میں فیڈنگ ہوتی ہے اندر اس کی چیزیں جاتی ہیں کمپیوٹر کا فیڈ ہوتا ہے دیکھنے سے سننے سے بولنے سے دیکھنے میں یہ جو کتابوں کا پڑھنا جو بھی دیکھنے میں آتا ہے ان ذرائع سے باطن میں خیالات داخل ہوتے ہیں اور اس کی قوت فکریہ کو سوچ کو متحرک کرتے ہیں اور اس پہ فوج اس کے اندر ہے باطن میں یہ تاریخ فوج جو ہے وہ اس کے اندر دو باتوں کو میں بار بار کہتا رہتا ہوں کے اندر آنے والی بات ایک حال میں وقت کی شکل میں ہوتی ہے اور ایک حال میں وہ نفس کی شکل میں ہوتی ہے اور ایک حال میں پھر پوری فکر اور ارادے کی شکل میں ہوتی ہے بہت مزہ تو آیا اور گیا آیا اور گیا وسفسا انسان کے باطن میں اثرات اور خرابی پیدا نہیں ہوتا اس کے اگر ڈاکٹر صاحبان اگر ٹیسٹ کرنا چاہیں تو خیال جو کی شکل میں ہو اس وقت آپ ہارمونل خصوصی آدمی کا چیک کریں تو ہارمونل نہیں ہوتا اس وقت فرمایا کہ سے پر پکڑ نہیں ہے اور سے پر کنٹرول بھی نہیں ہے کوئی بڑے سے بڑا بزرگ یہ چاہے اس کے جگہ وہ سسا نہ بس کی بات نہیں بس آتے ہی رہے کتاب ہے اخلاق ہے کتاب نے بہت پڑھی تھی اس میں ایک بادشاہ ہوا ہے ایک عورت تھی اس کا خامن مفاد پا گیا اور اس عورت نے شادی نہیں کی اسے ساری عمر بہت زیادہ مجاہدات اور عبادت میں گزاری بہت لگی آدمی گزاری اس کی وفات کا صحیح وقت قریب آ گیا تو اس علاقے کی عورتیں ہیں بہت زیادہ اس کی قدر کرتی تھیں بہت زیادہ اس کی حضرت قدر ان کے دل میں شاید دعا ہو تو جب ہوئی اور وفات کے وقت انہوں نے اس سے کہا کہ ہمیں آخری نصیحت آخری نصیحت کیونکہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ آدمی زندگی کا مسور ٹکر رہا ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ تم مجھے بڑی بزرگ سمجھتے ہو اور مجھ سے بڑی متاثر ہو نے کہاں میرا جتنی عمر میں نے گزاری ہے ساری عمر سے رات کو جب چوکی دار آواز لگاتا تھا تو جاؤ جہاں جاؤ ہو جاؤ جاؤ تو میں جب وقت آتا تھا کہ اس کے لیے دروازہ کھول ساری عمر سب گئی نے کہا میری تو میں یہ وہ ہے نصیحت ہے کہ تم بغیر شادی کے کریں کرتے آدمی سے میں دونوں کسی میں بیان ہوئی ہوں جو عورت اپنے بچوں کے لیے قربانی دے دے اور شادی نہ کرے اور صاف اس میں باقی عورتوں کو اللہ سے یہ ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے قربانی کر دیں مردوں کو اتنی نہیں ہوتی مردوں بہت کم ہوتی ہے اور میں مجھے کرو قربانی دینا بچوں کے لیے ان کے لیے ہمارے یہاں مسجد مستقص اللہ بہت فضل جتنے مجھے شکایتیں کرتے ہیں تو سارے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں آیا کرتے ہیں یا تو ایک آدمی نے شکایتیں لکھی کروا دی تھی کہ مجھے تنگ کرتی ہے مجھے قدر نہیں کرتی ہے میں نے کہا کہ وہ میں نے کہا آپ کو ایک سرنامہ بھیجوں گا اس کے جواب سے تو اللہ نے لکھا کہ آپ کے گھر کے کام ٹھیک کرتی ہے آپ کے بچوں کو ٹھیک سنبھالتی ہے اپنے ذکر بات وغیرہ ٹھیک کرتی ہے اور اس نے لکھا اپنے ذکر بارے کو ٹھیک کرتی ہے باہر ہے گھر کو بہت سنبھالتی ہے بچوں کو ٹھیک سنبھالتی ہے اللہ کے بندے منہ کی سخت باتیں کرتی ہے تو برداشت کر لیے برداشت کر لیا کرو اس پہ کسی کا خیر ہے ان شاء اللہ خیر یہ تو دیا یعنی ایسے عبادت والی رس اللہ کے کہ یہ کا مجھے بھی آتا رہا یعنی یہ وسوسہ مجھے بھی آتا رہا ہے اور اس طرح کا وسوسہ آنا ہاں، یہ کوئی کمال اور ولایت کے خلاف نہیں بسوں میں جانا یہ سارے کا کمال اور سارے کا ولاد کا خلاف نہیں جو آئے تھے وہ رقد ہمت بھی وہ ہم بہا لو لا رہا برہا لڑتے رقد لکھت ہمت بھی اس عورت نے تو کثر کیا اس کے بعد ہم بہا اور نے کثر کیا اس کا لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی واضح دیکھ لیتے ہیں آگے کیسے آئے تھے دس ہزار سے لو لولا رہا برہان رکھے اخراج غلط سے بانو صبح اخراج کا غلط سے بانو صبح والفاقہ اس کی اس کو تفصیل میں لمائے گرام نے بہت کوششیں کی ہوئی ہے نا کیونکہ اس تفصیل جگہوں میں سے پڑھانے پاک کی تفصیلی مقامات میں سے بہت مشکل مقام ہے تفصیل عثمانی میں اس کے ایک طرف کی وہ تشریح ہے تفصیل عثمان القرآن میں ایک طرف کی تشریح ہے موضوع القرآن میں ہے اور باقی ساری تفصیلوں میں کیونکہ ایک طرف جو ہے مسئلہ عصمت انبیاء کہ انبیاء علیہ مسلاط اسلام معصوم ہوتے ہیں معصوم علیہ خطا ہوتے ہیں ان کے نفوس کی ان کے بادل کی خاص کی جانب اللہ ایسی ہوتی ہے کہ ان کا کبیرہ کبیرہ گناہ نہیں ہوتے عصمت ابیا کا جو عقیدہ ہے یہ یعنی انسان کے ایمان کے لیے ضروری ہے جس آدمی کا یہ عقیدہ مثال کا مقصود نہیں ہے تو اس کا ایمان جاتا ہے یہ کہتے ہیں تصویر لکھتے ہوئے یعنی تصویر لکھتے ہوئے جہاں پر کہ علیہ مثال اسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی جانب اللہ ان کی مختلف باتوں پر بات خطاب سے تو اس کو لکھتے ہوئے بہت احتیاط کرنی پڑ ہوتی ہے کہ مثبت احتیاط یا سیدھا آدمی کا خراب ہوگا کہیں ایمان سے بڑی تلاش نہ ہو جائے چلے ابھی مضبوط سامنے آ گئے اب یونیورس اسلام سے مچھلی کے پیڑ میں ڈالا جانا اور اس کو نکلنا تو اس کے بارے میں علماء نے فرمایا ہوا ہے کہ ہر پیغمبر کو کسی خاص حال میں معراج ہوا ہے یعنی اپنی روحانی زندگی کا سب سے اونچا مقام قرب الہی کا اور مشاہدہ کا اس کو, ان کو ملا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہراج کا عام مشہور ہے کہ بیت اللہ شریف سے بغیر مقدس تک جو ہے تو ایک سو سواری پر لے جائیں گے برا یعنی اس کا سب کو کھا گیا پھر وہاں سے جائے تو اس سواری سے بیت المقدس کا سیدھا وہاں تک لے جائیں گے پھر آگے جو ہے تو اگلی اگلی تو کہا گیا کہ آگے رف رف پر لے جائیں گے رف رف کیا ہے یہ سیڑھی ہے بڑی سیڑھیوں پر بھی نہیں آپ لوگوں نے دیکھنا وہ سات پیارے پیار ہوئی سیڑھی رف رف زکری علیہ السلام کا معراج جو ہے وہ آرے کے نیچے جب ان کو کاٹا جا رہا تھا اس وقت میں اور یونس علیہ السلام کو معراج مچھلی کے پیٹ میں یہ اعزازات بن جائیں گے لکڑی صاحب کا واقعہ کیسے ہوا ہے اس وقت کفار ان پر حملہ کر کے ان کو قتل و شہید کرنے کے لیے آگے بڑھے تو انہوں نے درخت سے پناہ باندھی درخت پھٹا اور اس کے اندر لوگ گھس گئے اور چھپ گئے تو اپنی جان کو بچانا فرض ہے جب جان کے ختم ہونے کے جان کے قتل ہونے کے وقت آ جائے آ جائے تو فرائض ملا سے خریدا ہے کہ آپ آپ کو بچانے کی پوری کوشش کروں گا ہاں، پوری کوشش نہیں کی اور بہچاتی سے مارے گئے تو آپ کو بہتاتی سے گنا ہوا اور پوری کوشش کی اس کے بعد ہوا تو شادی نہیں جانے گا یہ بچنا عام خانوں کے لیے فرض ہے لیکن اس لیے ضروری تھا کہ وہ اللہ پاک کے امر کا انتظار فرماتے روز جیل اللہ ہوتا ہے خاص پر بہت ہے کہ اب اس وقت ہے تو میرے بارے میں امر الہی کیا ہو رہا ہے اس امر الہی کے انتظار سے پہلے دس سے میں چھٹنے کی انہوں نے اپنی بنا لینے کی تصویر کیا لی اس بات پر اس بات کو بنجانے کے اللہ پسند نہیں کیا جو کوئی مسجد نہیں ہے وہ کہہ سکتے ہیں گناہ سبیرہ گناہ سبیرہ مصروف حریمی تبدیلی نہیں ہے عام انسانوں کے لیے فرائض میں تو فریضہ ہے لیکن ریاض احمد کا خاص مقام ہوتا ہے اس پر یہ مجاہد آ گیا کہ ابھی آرے آرے سے کاٹا جائے گا اور درمیان میں یہ بھی دو ٹکڑے ہو جائیں گے جس کو آرا کرنے لگے آرا کرنے لگا تو ان کو یہ گدا ہوئی اور امر ہوا اگر اوف کیا تو زبرہ انبیاء ارے اسلام سے آپ کو نکال دیتے وقت سر بلّہ سے ہم جائیداد آتے ہیں تو تکلیف تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے پھر جو ہے تو اس تکلیف کے پیچھے جو اجر و سواد ہے اور جرڑ کے نظارے ہیں وہ کھلتے ہیں یہ جو زیادہ ہیں اس میں سے کئی دور نے لکھا ہوا ہے کہ بازار جنگ میں پہلے چلتے ہوئے بہت خوف اور لذا اور ڈر آیا مگر تھوڑی دیر کے لیے اس کے بعد پھر سکون بدر کے بارے میں کیسے آتے ہیں نواسن والی سمان علیکم ہم من ہو اللہ تعالیٰ کے ضرور اطمینان کا اور نواسن ہے اور ایک اونگ تعلیم نہیں وہ بدر میں تین کھڑے ہو گئے ہیں بےچارے تیس میدے چار تلواریں ایک گھوڑا تیس اونٹ ایک ہزار آدمی مسلح شراب پیے ہوئے پیچھے ان کے گاپ جانے بجانے بجا رہی ہیں اور وہ ان مقابلے میں کھڑے ہیں تو کتنا خواب دہشت کا ہے کام ہوتا نہیں جب مومن جم جاتا ہے تو ساری سے خوف دور ہو جاتا ہے پھر ایک خاص سکون اطمینان نازل ہوتا ہے سابق کام کہتے ہیں کہ بدر میں تھا اطمینان نازل ہوا کہ ہم ہمارے سروارے ہاتھ سے رہی تو اس سال کے بعد پھر جو ہے تو معراج معراج جو ہے تو سارے کے نیچے ہوا اللہ تعالیٰ کا وہ خاص جو مشاہدہ ہوتا ہے جو ہزار سال میں انسان کے لیے دنیا میں لوگوں مقرر سمایا ہوا ہے جو ہوا اس کا اپنا ایسا سمجھتا ہے تکلیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاہ رضی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر پڑھا کرتے بلا سنزاد ہے تکلیف کیا ہے بلا سنزاد تکلیف کیا ہے سکون خاطر کم نہیں ہے کسی سے ملنے کی ہیں امیدیں اس کو چھوڑنے کا کام نہیں اور یونس علیہ السلام کو مہراج یا مچھلی کے پیٹ یہ واقعہ بھی ایسا ہے کہ اس میں ہم نے قوم سے کہا کہ عذاب آ جائے عذاب کے سارے حالات آپ موجود ہوئے اور عذاب کر لیے اس قوم میں یہ رواج تھا جس آدمی کا جھوٹ تھا وہ تو غیر سے قدر کرتے آپ اپنی جان بچانا ہر ایک عام لوگوں کے لیے فرض ہے فرائض میں فریضہ ہے اپنی جان بچانے کے لیے تھوڑا سا چل پڑے اور کشتی بیٹھا کشتی کے ڈوبنے کا واقعہ آیا کشتی والوں نے کہا کہ غلام کو بھاگا ہوا نہیں انہوں نہیں پاتا کی نورانی شروع کو دیکھا نہیں پائے آپ کیسے ہو سکتے ہیں سکتی تھوڑا دو بار تینوں بار اب یہ یہاں نام کے کوئی نبوت میں کوتا ہے اور نہ اپنے مقصد سے ہٹنا ہے لیکن وہ جہاں اس جگہ کو چھوڑنے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کے امر کا انتظار کرنا تھا وہ رجوع کرنا تھا وہ بات نہیں وہ بات نہیں ہوئی ایک دن تیسرے سال سے میں نے کہا کہ آپ مجلس میں آتے ہیں لیکن آپ پچیس نمبر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں میں نے کہا میں نے کہا آپ آتے ہیں جاتے جاڑ کے بغیر جاتے ہیں اب ہمارے غریب جاتے ہیں کہیں کوئی نہ کوئی کام آپ کو سمجھ لگا نہ ہوتا ہے چلے جاتے ہیں پورا گاؤں سے گڑبڑ ہو جاتے میں نے کہا اس میں ہمارے علاج کا انتظار نہیں تھے اس پر یہ سخت حالات آ گئے لیکن اس سخت حالات میں اندر ہونے کے بعد اسی کو اللہ اپنے قرب کا ذریعہ بنا کر ان کا بیراج بھی اس کی طرف میں تیز شاید شاید کی تفسیر ہے اس میں موضوع القرآن میں کیا لکھا ہے لقت احمد بھی احمد یار ہاں ایک احساس محسوس کر رہا ہوتا ہے پانی پینے کا بہت تو دنیا تھا اور تصویر اس پانی میں کیا لکھا جی ہاں ہاں اچھا، ہاں؟ وہ ایسے کرتے رقد احمد بھی ہر کلا ارے اخراج راجاجر السلام سندرا اور محمد دیہا ارادہ اکڑا آگے لڑا تیخ تیخ کے لے پا علماء کہتے ہیں کہ جو عربی کی جو گرامر ہے عربی کے جو کیا کہتے ہیں اس کو اس کے گرامر کے قواعد جواب گرامر کو کیا کہتے ہیں اردو میں اس کا فرق نہ ہوا جو ہے اس میں اس کی گنجائش نہیں ہونی تو اصل میں یہ ہے امبیال ہے مسلط اسلام کے قواہ وہ عام آدمی سے زیادہ مضبوط ہے ہر قوت کامل آدمی کی علامت ہے کہ اس کی ہر قوت مضبوط ہوتی ہے غصہ اس کا مضبوط ہوتا ہے رحم اس کا مضبوط ہوتا ہے سیکس اس کی مضبوط ہوتی ہے بات شاہوانی اس کے مضبوط ہوتی ہیں ہاتھ پیر دل دماغ نظر ہر خواب انتہائی مضبوط ہوتی ہے کہ چالیس جوانوں کی تو پیغمبر کی بدنی طاقت ہوتی ہے ایک ایک رواج میں چالیس کی ہوتی ہے ایک میں چار ہزار کی کہتے ہیں کہ بدنی طاقت تو چالیس جوانوں کی ہوتی ہے اور آسادی طاقت چار ہزار آدمی چار ہزار آدمی تو شادی طاقت تو سنیے کسے کہتے ہیں سوریا کسی کہتے ہیں سوریا آپ کے ساتھ اچھا، ڈاکٹر جی، نہیں یعنی ہے بڑا خوش ہو رہی ہے آپ سے اس کو پتہ ہی نہیں یہ سب سوچے ستاروں کا ایک گروہ ہے یعنی اب یاد آیا ایک بات مجھے کہا ہے کہ چاہتے تو سمے کی وجہ سوریا پہ ہو مقیم پہلے کوئی ایسے پہلے ویسے کوئی پیدا تو کرے پہلے تو جو اب شکوا کے شہر ہیں سوریا میں عام آدمیوں کو عام مشہور کیا کہ اس میں سات ستارے ہیں ہم بچے ہوتے تھے دیہات میں تو بلڈنگ جب نہیں ہوتی تھی سات ستارے ہمیں نظر آتے اور سات سب تک تصویر خطرے سارے

حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سریا میں گیارہ سارے کرتے اور سرکیات والوں سے پوچھے ہیں کہ سریا میں پچیس سے بتیس سارے میں ایک دفعہ گاؤں گیا ہوا تھا کہ ایسے میں یہ بات کتنی سامنے آ گئی ہمارے بچے نے کہا کہ میں ابھی دوسرین لاکھ آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ دیکھیں سب سے گرے ساتھ تو دیکھا اس میں تو غالباً پچیس سے زیادہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھارت کرتی تھی کہ گیارہ شکارے آپ سے لیے اتنے مضبوط کباب ہوتے اور مرد کامل کی علامت جو سارے کباب مضبوط ہوتے تو یعنی یہ کہ جب جب زلیخا نے گناہ میں مبتلا کرنے کی ساری ترتیب بنا لی تو اپنی جوانی کی وجہ سے ان کو پوری استعداد اور پورا احساس سارے چیز کا تھا جیسے شاید القادر صاحب بہت رحمۃ اللہ تھے جو کہ بہت ہی درجے کی رائے تفصیل بہت ضرور قرآن ہے واقعی جس آدمی کو روزے میں سخت پیاس لگی ہوتی ہے اس کو محسوس کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو وہ سب بھی نہیں ہوتا پانی پینے یہ اس طرح کی چیز ہے یعنی سے چھوڑنا یہ کسان بس نہیں مساوس پر عمل نہ کرنا یہ اصلاح ہے مجاہدہ مجاہدہ مساوس پر عمل نہ کرنا کو نفس نہ بنا اگلے نفس کب بنتا ہے جب اس پر خیال جما کر سوچنا شروع کرتا ہے اس کے ساتھ کرنا شروع کرتا ہے اب جب اس نفس بنا اس کا مزہ بد بات میں آنے لگا اب ہارمونل عمل شروع ہو گیا گرینڈ کا ہارمونل عمل شروع ہو گیا ٹھیک ہے اور اس کے نتیجے میں آپ جو یہ وسوسہ ہے یہ ارادہ بنے گا جب ارادہ بنے گا تو ارادے کو توڑنا پھر ذرا مشکل ہو جاتا ہے ہم ساتھی ہم سے کہتے ہیں دعا کرو فلانا بنا چھوڑ دیں دعا کرو ہم سے لیکن چھوڑ دیں یہ تو دعا سے نہیں ہوگا ارادہ سے خود چھوڑے غزالی میں آباد سے مضمون آ جائے گا تو اس نے کہا مجھے یہاں جب میں تھا تو مجھے کافی سکون بادل حاصل ہوا جب میں گیا کانپور میں گیا اور کہنے کی جی، دو سال تو پھر میرا سکون برباد ہو گیا پورا میں ہاتھ پر آ تو میں نے کہا آپ باپ کے باپ لکھیں گے اس کا علاج لکھ کر مجھے بھیجیں اس باپ بھی لکھیں گے کیسے آپ کا سکون برباد ہوا اور اس کا علاج بھی لکھ کر بھیجیں گے اس کا آپ کیا علاج تجویز کرتے ہیں تو اس نے وہ آپ نے نہیں دکھایا یہ نہیں ہو سکتا لکھا ہے کہ کسی ضروری کام کے لیے کتنا محتاط آدمی کیوں نہ ہو جب وہ انٹرنیٹ پر بیٹھتا ہے ضروری کام کے لیے تو اس پہ ضرور فاش کا حل لکھا ہے کہ ضروری کام کے لیے وہ بیٹھا جائے تو کسی ایسے آدمی کو اپنے خاندان کے ایسے ایسے آدمی کو دکھایا گیا ساتھ کہ جس سے اس کو شرم آتی ہے تاکہ خاصیوں میرے بھائی تیرے اپنے ہتھیار کی بات ہے اگر اپنے چار اداروں کو درست کرتا ہے نماز کے بعد سو ہے کہ میرے بھائی خود طرح اپنا ارادہ ہے اپنے آپ کو بناتا ہے بگاڑتا ہے جیسے آپ اختیار میں آپ اختیار کو استعمال ہی نہ کریں اور ہمت ہی نہ کریں اور آگے نہ بڑھیں کوئی زور سے تو آپ کو اسی نہیں لانا منظم کو ہوں ہاں تم رہا کر تم تو کر رہے ہو ہچکچاہٹ اور کراہٹ اور ناگواری اور ہم زور سے جو ہے تو ہدایت تمہارے ساتھ چھپتا دیں چھپتا دیں یہ سمجھ دو دو آدمی کینسر میں مبتلا تھے ایک ڈاکٹر تھا ایک غیر ڈاکٹر ہمارے تعلق والے دوست تھے دل خفا ہوتا تھا ان کے لیے تو ان سے میں نے کہا کہ اس طرح ہے کہ اگر آپ لوگ آ جائیں کوئی اس کی کشیدہ برد شریف ہے چیز ہے اس کی مجھے بزرگوں کی طرف سے اجازت حاصل ہے وہ اجازت میں آپ کو دے دوں گا کتاب بھی میں آپ کو دے دوں گا ضرور کرنا ہوتا ہے کریں اللہ تعالیٰ شبا جی اللہ تعالیٰ کی اجازت پہ جو تھے وہ تفریح والے حضرات تھے غالب صاحبان جو تھے تفریح والے آزاد ان کے خیال میں ان کے دعوت کی چیز کیا ہے کہ اس کے پیچھے ہم جائیں وہ نہیں آئے کیسے ہم اتنا ضرور کیا کرتے ہیں کہ اتنی جی طلب ضرور دیکھتے ہیں کہ آدمی کو طلب ہے کہ نہیں آ ہاں کر لیتا کہ نہیں دوسرے جو ساتھی تھے انہوں نے بڑے اجزانہ آدمی خود نہیں آ سکتے بیمار تھے بس آجانہ آدمی بھیجا کہ میرے لیے اس کو اجازت سے لے کر آؤ کتاب اتنا طریقے سے کتاب چھپوا کر اس کو فوٹو بندی کر کے اوپر اجازت نامہ لکھ کر ان کو بھیج دیا سات دن نے کر کے اس کا جو ہے دن خراب کیا دوسرے جو تھے وہ گئے انہوں نے بون میرو ٹرانسپلانٹ کا آپریشن کا کرایا ایک مہینے بعد نفاذ وہ جنہوں نے کسی سے بڑھتے تھے اسی کے کرتے چل کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں تو اتنی طلب کا آدمی کون بلکہ مجھے کرم ابھی بلا نے ایک عجیب بات سنائی کرم ابھی بلا زمانے میں جو کہتے ہیں ہم دونوں کے بعد سے نکلے ہوئے تھے کہتے ہمارے ایسے فلائٹوں کی ایسے ترتیب آ گئی کہ ہم تقریبات پر نہیں پہنچ سکتے اور فوج کی چھوڑی تو بہت لازمی ہوتی ہے اس بار پاکستان میں ایک ادارہ ایسا رہ گیا کہ یہاں پابندیاں ہیں کسی حد کچھ پابندی خود اللہ کے خوف سے کام کرے تو کرے وہ کیسے اللہ کے بھی کام کرے کرے ورنہ آدمی کہتے مجھے پیسے دو کام کا بجے نہ کرو میں نے بات تنخواہ دیا کرو کام کا بجے نہیں چل گیا اور سے ہم دو آدمی تھے تو کہتے میں نے دوسرے ساتھی سے کہا کہ دیکھو ہم دونوں فوج کے آدمی ہیں تو ہم پھنس گئے وقت پر نہ پہنچے تو ہمارے لیے مشکل پیٹ ہو جائے گی تو چلو مولانا اللہ شکریہ سارے اگر شہر کے پاس جاتے ہیں دعا کرواتے ہیں یہ تو وہ نہیں ہے میرے ساتھ میں چلے گئے میں دعا کروائی حضرت نے فرمایا ہاں، برفردار کوئی فکر نہ کریں اللہ تعالیٰ خیر کرے گا دعا کہتے میں میں آیا اور معاف ہو تو اس کا خیر بن گیا کہ کسی کے پاس دعا کے لیے چلا جانا یہ کہ اپنی آئی کی آئی کا اظہار ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا جب وہ بڑا گرمی ہمارا اجتماع ہو رہا تھا تو ایک آدمی جب یہ بات بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا یعنی ڈاکٹر صاحب آپ اس کو بولی نہیں چلیں میں نے خاص کر بڑا اپنے اس میں تو اس میں وہ آگے مصنف شاہ صاحب جو اسلامیات کے پروفیسر سے یوں میڈیکل کالج کے آپ کو یاد آئے گا تو انہوں نے کیسا نہیں کہنا چاہیے کہ حضور کے وسیلے سے یا اللہ اس محبت کے وسیلے سے جو میں حضور صلی کے ساتھ خیر میں ان کو تو کہہ نہیں سکتا چونکہ معذور آدمی کے علاقے سے میں نے کہا کہ میری جو محبت حضور کے ساتھ ہے اس کا تو آپ اپنی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں جو پھر آپ کو کی طرف جا رہا تو اس سلے میں تو ہم جو فکرا سے کیا ہے ہیں ہم تو اس چیز کے کو کیا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری تو کچھ حیثیت نہ ہوئی کہ ہمارے آپ کو کھڑے ہو سکیں اور آپ سے کچھ مان سکیں وہ شخصیات آپ کے جو آپ یہاں قبول ہوئے جن کے جن کے آپ کے اندرجے ہوئے ان کی برکت سے اس بات کو مرضی حل کرنا تو یہ چیز دونوں کا بڑے کرتی ہے اس کے آپ کو اپنے دعوی محبت کی اور لے جائے آپ کو کچھ حاصل چیزیں حاصل ہے جس کے ذریعے سے آپ کر رہے ہیں سبحان اللہ کیا بات مروز سے بتائے اس اجتماع کا پروفیسر صاحب سے ہمارا گلا بھی ہے نا وہ ابھی تک اس کو گلا نہیں دوسرا ہے جس جی۔ کے پاس جانا چاہتا تھا میں نے اس کو کہا کہ بس ہمارا ہے وہاں پر جی

ہمیں الگ چار چار بار گرم کی چار پانچ نمبر کیا بات طلب طلب نو آدمی طلب اور کوشش نہ تو کچھ نہیں ہوتا نہیں دنیا کے بارے میں ہم نے یہ نہیں کی ہوئی ہے کہ خوب کھپائیں گے اپنے آپ کو تھکائیں گے سجنے نکالیں گے اور جن کے بارے میں کہ اللہ پاک پھینک ہماری طرف لے لیں گے چلے اگر بہن کے ہمارے ساتھ سمجھا لیں گے تو سب سے قیمتی چیز تو یہ ہے کسی اطرح کو ہونے کی ضرورت ہے آئیے تیرے ہاتھ میں آ جائے تو دنیا تیرے قدموں میں آ جائے اگر اللہ کا تعلق مل گیا اللہ تبارک اللہ کا تعلق مل گیا تو دنیا چیزوں کو تیرے قدموں میں آ جائیں اس لیے مت کرنی چاہیے کوئی بات پوچھتے ہیں آپ کو پوچھیں علاوہ سب کچھ وسیلہ ہتھیار ہے مسال کا کا سب کچھ ہے سطح پر جماعت چاروں اماموں کا عقیدہ ہے اور اس جگہ جماعت چاروں اماموں کا یہ جو تنظیری آزاد کہتے ہیں تو وہ دوست نہیں کہتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں دیوبند کی تصویر پنچیر پنچری بات دوست نہیں ہے یہ خود ان کا اپنا خود اپنا طریقہ کار ہے یہ دیوبند والے نہیں ہے دیوبندی طریقہ پر نہیں ہے کرنا طریقہ کار ہے وسیلے کسی کے وسیلہ ہے کسی کو وسیلہ کہنا یہ آج بھی کا اظہار ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بارش نہیں ہو رہی تھی تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو لے کر گئے اور دعا مانگی اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا پھر انہوں نے کہا یا اللہ ہمارے ساتھ حضور اللہ کے بچہ حضرت عباس تشریف لائے ہوئے ہیں ان کی خاطر ان کی برکت سے ہم پر بارش حاضر کرنا فاروق الفاروق اللہ مقام بہت اونچا ہے تو اس پر جو ہے تو امام رحمۃ اللہ نے بات کی ہے اس واقعے پر کہ جنوں کا وسیلہ ہو سکتا ہے جو دنیا سے گزر گئے ان کو وسیلہ نہیں ہو سکتا اسی لیے حضرت عمر فاروق اللہ نے حضور صاحب کو نہیں اختیار کیا بات اس نے کیا رحمۃ اللہ نے بات کی ہے کہ نظر غائر سے ان غور کی نظر سے دیکھا جائے تو میرے فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ یہ حضرت عباس ہیں ان کی وجہ سے ہم پر بارش ظاہر فرما انہوں نے کہا یا اللہ یہ حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ان کی برکت عمارت فرما تو یہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا گیا دامنی طور پر ان کا کیا گیا تو کہتے ہیں کہ تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اگر ہوتے تو اتنا ایک پرست آدمی تھے کہ دریل کو سن کر ضرور مان لیتے تو جب آدمی مجالس میں آتا جاتا ہے خصوصاً نوجوان نوجوان جو فارغ ہیں یہ کوئی کام نہیں ہے جب آئیں گے جائیں گے آگے جائیں گے تو یہ فکر آپ کے اور جاری ساری جاری ساری ہو جائیں گی پھر گناہوں کا وہ نہیں آئیں گے اور اگر آپ جو ہے تو ہفتے کے کتنے منٹ ہوتے ہیں تیس دنوں کے اٹھارہ سو منٹ ہوتے ہیں اٹھارہ سو منٹ ہوتے ہیں نا پہلے دن کو چوبیس کرو چوبیس کو سب سے ضرورت کرو ہاں جی ایک دن میں کتنے میں کرتے چھتیس سو چھبیسوں کو بتیس ہزار رکھ دو کتنے ہو گئے ہاں جی ترپن ہزار منٹ ہو گئے منٹوں کے ترپن ہزار منٹوں میں سے آپ کے ترپن ہمارے پاس گزرے ہیں اور باقی باون ہزار میں صرف باون ہزار نو سو سینتالیس منٹ جو ہیں وہ آپ کے گزرے ہیں تو ریاض میں تو ترپنٹ کیا سارا گے ایک آدمی تھوڑی دیر کے لیے تالاب میں آ کر تیراک کے پاس آ جائے اور اس کے ساتھ پانچ منٹ گزار کر چلا جائے اور اس کا وہ چھ مہینے آتا رہ گئے جی میں تو بہت آیا کہ آپ کے پاس آپ نے تیراکی تیراکی نہیں سکھائی مجھے تو کہے گا جو گزار یہ تو پانچ منٹ نہیں یہ تو آنا ہوتا ہے اور اس ہیں اس کو تالاب میں تھوڑا روکیاں کھاتے کو اٹھاتے ہیں تو سکھاتے ہیں جب وہ چلاتے ہیں تو سیکھ لیتا ہے پھر خود کرتا ہے اور پانی نہیں ڈبوتا اس کے لیے تو وقت چاہیے نہیں اتنا وقت آپ رہ دیں بات مطلب جم جائے گی جب مطلب جم جائے گی تو پھر وہ نہیں نکلے گی ٹھیک ہے نا جب تک جماؤ کسی چیز کا جماؤ ٹھہراؤ باتیں میں نہیں تو آدمی ہوتا رہتا ہے جب سائیکل پورا نہیں سیکھا ہوا تو گرتا رہتا ہے ادھر گرتا گرتے سیکھ لیتا تب نہیں گرتا اور سیکھنے کے لیے ساتھ کہتا ہے کہ اس کے لیے چھ گھنٹہ مسلسل سمجھ سے چھ گھنٹہ مسلسل یا چھ دن ایک گھنٹہ ہو جاتا تاسونه وخت لګړې تاسو افتاده افتاله کې تاسو تاسو څه غلو په ټولو فورم نه نه استاد سب څه غوړي استاد مې دا وځي یو د غاړې یو د سړي دی خو لري راکړې او سمه بیا استاد عام بچو ته څه کوي چې لے جاتے ہیں ہاں یہ سوال دا سوال نہیں ہے تو سوال سوال دا نکال کر دا پھر سوال تو کہیں سے کرتے کرتے اگے ہم کرا تو کچھ نہیں ہے ایک گھنٹے میں ہوتے ہیں اور منٹ ہوتے ہیں چوبیس گھنٹوں میں ساٹھ منٹ کو چوبیس ہزار ہیں تو ایک منٹ آتے ہیں اور جو مہینے کو اس کے ہیں میں تو پہلے زمانے میں اصلاح نفس کا نصاب بارہ سال ہوا کرتا تھا چار سال میں اچھی سے زیادہ تھی اگر اگر عام طور پر بارہ سال لگانا اور باہر کا لگانے کے سب نہیں ہوتا تھا کہ موٹروں میں گاڑیوں میں بیٹھ کر آئے اور تھوڑی دیر کے لیے پنکھوں کے نیچے بیٹھے اور باتیں سننے چلے گئے اس طرح کی بات نہیں سالہ سال آسان سے کرنے جائیداد تکالیف کی مت ہے نام جب سات سال کے بعد پر مزید پڑے ہیں ہفتے میں ایک بار جنگل سے لکڑیاں کاٹنا ہم لوگ لکڑی کے ساتھ کر لانا یہ ہماری ڈیوٹی ہے اور ہر روز ان کے لیے دریا سے یا نیل سے جا کر پانی بھر کر لانا تو پہلے دور میں خدمت ہے لوگوں نے کیا مجھے آزاد کی تو بہت ہی آسانیاں ہیں لوگوں کے بہت آسانی ان کی فائدہ آدمی رہے تھے میرے ہم تو رفت رہتی آمد و رفت رکھے اپنی جگہ پر آدمی احتیاط رکھے اپنی جگہ پر احتیاط رکھے اور اس میں ایسے محلوں کو چھوڑے جب آپ نے سے آدمی کے پاس بیٹھتے ہیں آدمی کے پاس جاتے ہیں بزرگوں میں جاتے ہیں چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کیسے اپنے آپ کو کریں ایک طرف آپ پانی ڈال رہے ہیں دوسری طرف آپ آگ جلا رہے ہیں اس سے تو مطلب آسان نہیں ہوتا میں آنے کا خواب ہو جاتا ہے لیکن کافی چیز ہے ٹھیک ہے ہری گند